بزرگوں دوستو دین دیں بھائی دوستو بزرگو بھائیو مولوی صاحب نے اضاف فرغتا فن سب سے استدلال کیا تھا میں نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ اس آیت کی تفسیر میں چھ احتمال ہیں اس آیت کی تفسیر میں کتنے احتمال ہیں اور قانون یہ ہے کہ جب احتمال آ جائے جال احتمال بطل الاستدلال اور انہوں نے خود احتمال مان لیے جب احتمال انہوں نے مان لیے تو مولوی صاحب آپ قسموں سے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بھی فرض بات بالکل ذہن نشی رکھیے اب ازا فرغتا من مین سلاد میں نے کہا تھا مطلق نماز میں اور جنازے کی نماز میں فرق ہے احمد رضا خان ان کے اپنے بابا نے خود تصریح کی ہے ہماری بات نہ مانے اپنے بابا کی بات تو مانے اور بات اور اور اور بات سنیں بات سنیں اب یہ جو آئے تھے اذا فرق فن سب آیا اس میں ازا فرق تھا مینسلاط جھگڑا یہ پڑا ہوا میں کہتا ہوں یہاں اصلاط میں جنازہ مراد نہیں باقی کوئی نماز باقی نمازیں مراد ہیں نماز مراد نماز جنازہ مراد نہیں اور بس نماز جنازہ مراد نہیں اذا فرق تھا منسلات یہاں اصلاط سے مراد جنازہ نہیں اور جنازے کی تصریح کسی ایک تفسیر کے اندر موجود اگر کسی کتاب کے اندر کسی تفسیر کے اندر یہ جنازے کا لفظ دکھا سکتے ہیں تو ابھی ہمت کیجیے میری طرف بھیجیے لیکن نہیں دکھا سکتے نہیں دکھا سکتے اب بات سمجھیے یہاں بھی جھگڑا ہو گیا بیٹھے یہاں بھی اور چپ کرو یار اور چپ کرو ہے یہاں میں اب بتانا چاہتا ہوں مولوی صاحب میری بات نہ مانیے میری بات نہ مانیے یہاں بھی اپنے بابا جی احمد رضا خان کی بات مانیے وہ لکھتے ہیں یہ پتاوا رضویہ ہے سفا سات سو ننانوے ہے جلد تیسری ہے لفظ لکھتے ہیں کہ یہاں پر نماز نماز جنازہ کے سوا نماز جنازہ کے سوا سنیں بات بات سنے میں پڑھ رہا ہوں عبارت اس کی اقول بات سمجھو بات سمجھو نماز رکو و سجود نماز جنازہ کے سوا نماز جنازہ کے سوا نماز جنازہ کے سوا ہر نماز فرض و واجب و نافلہ کو شامل جن میں نماز عیدین بھی داخل بات چھڑی ہوئی ہے ضاف رکھتا فن سب کی اور وہ کہتے ہیں جنازہ کے علاوہ باقیوں کو شامل ہے مولوی صاحب مولوی صاحب میری بات نہ مانیے آج پتا چلا آپ تو عمر رضا خان کی بات بھی نہیں مانتے آپ اب قرآن کی آیت کا وہ تو مانا بتاتا ہے کہ جنازہ کے سوا وہ بتاتا ہے جنازہ کے سوا آپ کہتے ہیں جنازہ بھی شامل اب آگے سنیے یہ جو آپ نے میری آپ نے جو میری طرف یہ آپ آپ یہ حوالہ اگر غلط ہو ہوئے میں دینا Come on, Mike! Come on! Come on! Come on! Come on! خاموش خاموش خاموش بھائی خاموش چپ کر جاؤ خاموش خاموش خاموش بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش ہاں؟ خاموش خاموش دیکھو بھائی اور چپ کرو نا یار او ہو جاؤ کتاب دس پہجر تھلے بہ کے جڑا رہے وہ جڑا موبائل کے تھلے بہ کے کے جڑا موبائل تھلے بہ کے خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش بھائی خاموش ہمارے تمام مبہدین ساتھی تمام توحیدی ساتھی بیٹھ جائیں تمام توحیدی ساتھی بیٹھ جائیں تمام ساتھی بیٹھ جائیں تمام بیٹھ جائیں تمام تمام توحیدی ساتھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائے جاوت دور ہوئے چپ ہو جاؤ انہوں نے چپ کرا کی چپ کرا بند کراؤ کرا فون میں بیٹھ جائے گا شملہ جائے گا اسے بیٹھا پیسے چلا یہ جو تم بندہ دنیا دار میں پوچھا میں میں جو آپ نے خاموش خاموش خاموش باری کتنا باری تو ہری باری جاری تھی اب آپ ذرا کہہ رہے ہیں آپ کس لکھ کر خاموش میں بالکل بیٹھتا ہوں آپ بیٹھے خاموش خاموش خاموش کریم بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بزرگوں دوستوں عزیزوں بزرگوں دوستوں عزیزوں خاموش خموش خاموش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں نے بہت چل رہی ہے میری اور مولی سعید اسد صاحب کی اضافہ رگتا فن سب پر میں نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں حوالہ دیا ان کے اپنے مولوی احمد رضا خان کا اور اس کی میں نے عبارت پڑھی ان کا مطالبہ ہے ہمیں یہ فتح رضویہ دیا جائے میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ یہ بار بار خمخا شور ڈال رہی ہیں اس لیے میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ اگر یہاں لکھا ہوا یہ مل جائے کہ جنازے کو یہ شامل نہیں ہے باقیوں کو شامل ہے اگر یہ لکھا ہوا مل جائے نماز جنازہ کے سوا لفظ لکھا ہوا مل جائے نماز جنازہ کے سوا اگر یہ لکھا ہوا مل جائے مولی سعید صاحب ابھی تحریر کر دیں کہ وہ پھر اپنی شکست تسلیم کر لیں گے میں ابھی ان کو فتح رضویہ دینے کے لیے تیار ہوں سب کی بات کیا چل رہی ہے فیضا فرق تھا اس میں میں نے یہ کہا کہ انہوں نے لکھا ہے نماز جنازہ کے سوا نماز جنازہ کے سوا اس لیے آپ یہ لکھ کے دیں کہ اگر نماز جنازہ کے سوا کا لفظ لکھا ہوا ہو تو آپ شکست تسلیم کر لیں گے اور اگر نماز جنازہ کے سوا یہ لفظ نہ ہو تو میں برملا اعلان کروں گا اپنی شکست کا ਜਾ ਜਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਣੋ رہی ہے فیضا فراغتا فن سب کی فیضا فراغتا فن سب انہوں نے اس سے استدلال کیا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا اور کہا کہ یہاں اصلاط جو تفسیر میں آیا ہے من اصلاد اس سے مراد ہے نماز جنازہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کے مولی احمد رضا خان صاحب سے ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو نماز جنازہ کے سوا کے لیے شامل کیا ہے نماز جنازہ کے سوا کا لفظ ہے جو بات میں نے کہی ہے مولوی صاحب آپ اس کے متعلق لکھیں کہ نماز جنازہ کے سوا کا لفظ اگر ہو تو آپ لکھ دیں کہ آپ شکست اپنی مان لیں گے اور اگر نماز جنازہ کے سوا کا لفظ نہ ہو تو میں اپنی شکست لکھ دوں گا بات بالکل سب کھولو او یار چپ کرو اے خاموش خاموش خاموش چپ کرو بھائی چپ کرو پانی کر ن یار خاموش خاموش نہ مد ہو سلی الار رسول ہل کریم ند ہو سلی الار رسول ہل کریم بزرگوں دوستوں عزیزوں مولوی محمد سعید صاحب اسد نے یہ دلیل پیش کی ہے فیضا فن سب یہاں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ تفسیر منقول ہے کہ من سلا اذا تو من سلا میں نے انہیں یہ کہا کہ یہاں چھ احتمال ہیں اور جب احتمال آ جائے تو وہاں سے استدلال ہو سکتا کوئی نہیں اور اس کے بعد میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھو میں آپ کے مولوی احمد رضا خان صاحب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں میری نہ مانیے انہوں نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اسی کو مان لیں وہ صاف لفظ لکھتے ہیں نماز جنازہ کے سوا اب سمجھ گئے مولوی سعید صاحب کہ لکھا ہوا تو ہے اس لیے وہ وہ لفظ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اپنی شکست مان لوں گا اور اب ذرا سمجھیں میں بتا رہا تھا کہ مطلق نماز میں اور جنازے کی نماز میں فرق ہے اس لیے جو مطلق نماز کے لیے قانون ہے وہ نماز جنازہ کے لیے قانون مطلق نماز کے اندر رکو بھی ہوتا ہے سجدہ بھی ہوتا ہے لیکن جنازے کی نماز کے اندر کوئی رکو یا سجدہ نہیں ہوتا اس لیے آپ اگر ہمت ہے تو ایک آیت پیش کریں یا تفسیر پیش کریں جس کے اندر لفظ جنازے کا ہو کیوں اس لیے کہ جھگڑا مطلق نماز کے بعد دعا کا نہیں جھگڑا تو ہے جنازے کے بعد دعا کرنے کا اگر مولوی صاحب ہمت ہے تو کوئی پیش کرو نا اور اس کے بعد اب دیکھیں میں آپ کو چند ایک اور چیزیں بتا رہا ہوں کہ واقعات مطلق نماز اور ہے اور جنازے کی نماز اور ہے البحر الرائق کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عام نماز تو مسجد کے اندر ہوتی ہے لیکن جنازے کی نماز مسجد کے اندر کیوں وہاں لفظ لکھا ہوا ہے بنا نلا ان المسجد انما بنی سلاطل المکتوبہ اس لیے کہ نماز جو مسجد ہے وہ فرض نماز کے لیے یہ کہتے تھے نا جنازہ فرض ہے نا جی وہ جی جنازہ فرض ہے لیکن فکہ لکھتے ہیں کہ وہ اور فرض ہے جنازہ اور فرض ہے عام عام نماز مسجد کے اندر جائز ہے پر جنازہ مسجد کے اندر جائز نہیں ہے اس کے ساتھ اب انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا جنازے کے بعد دعا کو ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں لفظ ہے صلی علیہ لے تعالی سمت جزاک اللہ خیرن وفقک اللہ یہ دعا ہے حضرت علی المرتضا کے لیے جھگڑا تو یہ ہے نا جو مر گیا جنازہ جو مر گیا جو مر گیا جنازے کے سلام کے بعد آیا اس کے لیے دعا جائز ہے یا نہیں یہاں تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے اچھا کام کیا تو نبی پاک نے اس کو ایک دعا دے دی یہ جو اجتماعی دعا آپ کرتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے اس لیے مولوی صاحب لائیے کوئی ایک ثبوت اگر ہمت ہے تو لائیے لیکن قیامت آ سکتی ہے سعید کبھی اس کا ثبوت نہیں دے سکتا اس کے بعد انہوں نے حضرت واسلہ ابن افقا کی ایک روایت پیش کی اس کے اندر ابن ماجہ کے اندر باب ہے باب دعائے فی الاتل جنازہ وہ دعا ہے جنازے کے اندر والی جنازے کے یہ اس کو کہتے ہیں جنازے تو بعد رکھے جنازے کے بعد بادل جنازہ کا لفظ کہ نبی پاک نے جنازہ پڑھایا ہو اور جنازہ کے بعد دعا مانگی ہو قبل دفن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا یہ ثبوت نہیں دے سکتے یہ بات اور نشی رکھیے یہ ہے میرے پاس یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اذا صلی اللہ علی یبدو بحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم اغفر لأحيائنا وامواتنا یہ دعا ہے نبی پاک کے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تعلیم یہ دیتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ہم دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک پہ درود تیسری تکبیر کے بعد دعا اگر جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوتی تو حضرت علی فرماتے کہ نہ فرماتے حضرت ابو ہریرا سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی تکبیر کہتے تو تکبیر کہتے تکبیر کے بعد اللہ کی صلاح کرتے ثم اسلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نبی پاک پہ درود پڑتے سما اقول پھر تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ ہما کا یہ دعا پوری منقول ہے مصنف عبد الرزاق میں بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی یہ جلد تیسری ہے اور عبد الرزاق کی بھی جلد تیسری ہے ابن ابی شہبہ کا صفحہ دو سو پچانوے عبد الرزاق کا صفحہ چار سو اٹھاسی اب اگر چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا ہوتی سلام کے بعد بھی دعا ہوتی تو وہ کرتے نا دو حدیثیں یہ ہے امام شابی کی وہ فرماتے ہیں کالا فی تقبیرت الاولا یبدا بحمد اللہ والصلاة علی والثانیہ صلاة علی النبی والثالثہ دعا للمیت والرابعۃ للتسلیم چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے اس کے بعد دعا والی بات کوئی نہیں ہے اس لیے مولوی صاحب میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ پورے قرآن کی تمام آیات میں سے صرف ایک آئے نبی پاک کی حادیث میں سے صرف ایک حدیث جو آپ کے دعوے پر منتبک ہو جائے جنازے کے بعد دعا جس سے ثابت ہو خدا کی قسم اگر آپ بتا دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو اور اس کے ساتھ ذہن نشی رکھے یہ تیسری روایت ہے چوتھی روایت کالا منت سنت سلاد الجنازت یہ حضرت سعید ابن مسیب سے ہے اس کے اندر بھی صاحب موجود ہے پہلی تکبیر کے بعد دعا پہلی تکبیر کے بعد سنا دوسری کے بعد درود تیسری کے بعد دعا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد دعا کا کوئی تذکرہ کوئی نہیں ہے حضرت مجاہد یہ بھی مصنف عبد الرزاق سے پیش کر رہا ہوں حضرت مجاہد سے ہے اس میں بھی لفظ صاحب موجود ہے تیسری تکبیر کے بعد دعا کا اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا کا تذکرہ اس لیے مولوی صاحب ذرا ہمت کیجیے کوئی ایک تو ایسی حدیث بتائیے جس میں سراف ہو اور میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں مولوی امر رضا خان سے پہلے کوئی آدمی بتائیے جس نے یہ کہا ہو کہ جنازے کے بعد سلام جنازے کے سلام پھیرنے کے بعد دفن کرنے سے پہلے دعا کرنا سنت ہے کیا کرو کسی ایک نے کہا ہو بتائیے لیکن آپ میں یقین سے کہتا ہوں آپ بتا سکتے اور پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں اگر ان آیتوں میں یہی معنی ہوتا کہ جنازے کے بعد دعا کیا کرو تو آپ کے بزرگ بھی کھڑے ہونے کی حالت کو ممنوع نہ کہتے کرام بھی ممنوع اور کس کس نے کہا